حضرت تاؤ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یاد کرواتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے شکار کے گوشت کے بارے میں کیسے بتایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں پیش کیا گیا تھا وہ فرمانے لگے ہاں ہاں ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں شکار شدہ جانور کے گوشت کا ٹکڑا پیش کیا تھا تو آپ نے اسے واپس فرما دیا تھا نیز فرمایا ہم یہ نہیں کھا سکتے ہم محرم ہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چوبیس